شہید اسلام ڈاٹ کام خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق ڈبلو سورہ ڈاٹ پہلی صورت کے اندر بھی یہی تھا کہ اللہ کے برگزیدہ بندے ٹھیک ہے ان کا مرتبہ اونچا ہے لیکن اللہ کے آگے کیا ہے آجز ہے یا نہیں ہے جی آجز ہے نا حسب سابق عجز مستفین کا بیان ہے پہلے بھی اللہ کے برگزیدہ بندوں کا اجسا اب عز ہے نمبر دو اس بات توحید کے بعد اب منکرین توحید کی شکایت کا بیان ہے خلاصہ تمہید مات تریب شکوہ زجرات توحید دعوت توحید و پان نقلی دلائل ایک اکری ایک دلیل واحد انجام فریق ہے نفی المغیر ان خاتم الانبیاء حال ملائکہ حال ابلیس سعد بل قرآن قسم ہے قرآن کی جو صاحب ہے نصیحت کا آپ مانا لکھو جو نصیحت سے پر ہے قسم ہے قرآن کی جو کہ نصیحت سے پر ہے یہ تو جی ہے قسم تو جواب قسم کیا ہے وہ مقدر ہے ان نقل من المرسلی بے شک تو رسولوں سے ہے یہ قرآن کا معجزہ ہے اس پہ کہ آپ سچے رسول ہیں ان قلم المرسلین بل الزین کا فرو شک کفار آپ تو سچے رسول ہیں نا لیکن کافر آپ کو رسول نہیں مانتے تو شکوہ کفار ہے بلکہ کافر لوگ بیچ غرور کے ہیں اور مخالفت کے عزت منا غرور لیکن وہ جان لیں کہ ان کا غرور جو ہے ہمیشہ نہیں رہنا پہلے مغرور انسان بھی گزرے ہم نے ان کو تباہ کر دیا چنانچہ تخویف دنیا بھی ہے کم مہلک نہ بہت سی جماعتوں کو ہلاک کر چکے ہم ان سے پہلے وہ ناد و منا پہلے تو ایمان نہ لائے وہ لیکن جب عذاب سر کے اوپر آ گیا نا تو اس وقت چیخ کو پکار کرنے لگے کیا کرنے لگے کہ ہائے ہائے ہم مر گئے ایمان لاتے ہیں ایمان لاتے ہیں لیکن اب ایمان لانے کا وقت تھا نہ خلاصی کا وقت تھا نہ ایمان کو بولنے کا وقت تھا و لات ہی مناس میرے عزیز جیسے یہ ما ولا مشبہ بلیس ہے نا ما ولا مشبہ بلیس اسم کو رفع دیتے ہیں خبر کو نصب دیتے ہیں اسی یاد یہ لاتا جو ہے نا یہ بھی مشبہ بل سے ہے یہ الفیہ ابن مالک میں لکھا ہوا ہے تو لا تاکہ جی مشبہ بلحث یہ عشم غرفہ دیتے خبر کو ناف دیتا ہے اس کا اس مقدر ہے و تلہین ہین و ہین مناس تو تا کے نیچے لکھ لو الہینو یہ لا کا اسم ہے ہین المناس خبر ہے لا تل ہینو ہین مناس جب عذاب آیا نا تو انہوں نے چیخ و پکار کی لیکن نہ رہا وقت وقت خلاصی کا لا تمنا نہ رہا چیخ و پکار تو انہوں نے کی لیکن نہ رہا وقت وقت خلاصی کا واجب انجا منظر شکوا ہے جی شکوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید اعلان بیان کی تو یہ سرداران قریش ابو طالب کے پاس آ گئے حضور کے چچا کے پاس کیونکہ ابو طالب بنو ہاشم کے سردار تھے اپنے قبیلے کے تو سردار سرداروں کے پاس کام آتے ہیں کہنے لگے ابو طالب تیرے بھتیجے نے ہمیں تنگ کر دیا ہے اگر اس کو شوق ہے کسی حسین لڑکی کا تو ہم نکاح کر دیتے ہیں مکے سے کوئی سین لڑکی دے دیتے ہیں ہمارے ہمارا سردار بننا چاہتا ہے تو سردار اس کو بناتے ہیں تاجر بننا چاہتا ہے تو مال جمع کر دیں گے تجارت کرے لیکن یہ کیا کہتا ہے کہ ہمارے سارے معبود ختم یہ تین سو ساٹھ جو ہمارے پیر ہیں معبود ہیں ختم ہم ایک کو پکاریں یہ نہیں ہو سکتا ابو طالب نے حضرت کو بلایا کہ بھدیچے تیری یہ قوم آئی ہے یہ کچھ کہتے ہیں حضرت فرمانے لگے میں تو ان کو ایسا کلمہ بتاتا ہوں کہ اگر وہ مان لیں تو خود بھی عزت حاصل کریں گے دارائن کے اندر اور باقی ممالک بھی ان کے کیا بن جائیں گے غلام بن جائیں گے تو ان نے کیا وہ کیا کلمہ ہے تو آپ نے وہی فرمایا لا الہ الا اللہ محمد اللہ تو پھر چھو کہ سارے آلیہ ختم صرف ایک کو ہم مانیں چلو چلو اس کی بات نہ مانو اٹھ کے کھڑے ہو گئے جی سردار یہ معلوم ہوتا ہے کہ خود غرض آدمی ہے اس کا کوئی مطلب ہے ہمارا وڈیرا بننا چاہتا ہے ایسے بکواس کرتے کرتے چلے گئے وہ جب غور کرو جی شکوا اور تعجب کیا انہوں نے اس بات سے کہ آ گیا ان کے پاس ڈرانے والا ان میں سے بشر ہے اور کہا کافروں نے یہ جادوگر ہے موجزات میں موج جو دکھاتا ہے تو جادوگر ہے قزاب جھوٹا ہے دعوی نبوت میں اجال اجالا کیا کر دیا ہے اس نے جا بجا بہت سے معبودوں کے معبود ایک فقط بے شک یہ البتہ چیز ہے عجیب ون تل کر امن ہو اور چلے گئے سردار ان میں سے قرائش کے جو سردار تھے نا وہ چلے گئے ابو طالب کی مجلس سے قائلین عبرت محدود ہے کہنے والے کہ چلو چلو بس پھر اولا ڈٹ جاؤ اپنے معبودوں پہ بے شک یہ البتہ ایک غرض ہے جس کا ارادہ کیا جاتا ہے اس کے دل میں کوئی غرض ہے مطلب ہے سردار بننا چاہتے ہیں یہ کیا ما سمینا بہذا نہیں سنا ہم نے اس بات کو بیچ مذہب پچھلوں کے ہمارے باپ دادا پیچھے سے چلے آ رہے ہیں ہم نے تو یہ بات سنی ہی نہیں کہ معبود ایک ہے ان کے بھی معبود بہت ہوتے تھے ان حاضہ اللہ نہیں یہ توہین مگر ایک گھڑی ہوئی چیز ہے خود گھڑی ہے ایسے ان ضلع رہے سے باقی یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر قرآن اتارا گیا کیا کسی سردار پہ نہ اترا وہ دوسرے مقام پہ ہے نا لا نزل حاض القرآن اللہ راج المن الکری عظیم کسی سردار پہ اترتا ہے یتیم پہ اترا ہے کیا اتارا گیا اس کے اوپر قرآن ہمارے درمیان یہ جواب شکوہ ہے او پہلے شکوہ کہاں سے چلا رہا تھا باجبو سے جواب شکوہ ہے فرمایا اے میرے محبوب بل کے وہ بیچ انکار کے ہیں یہ ہیریے پھیریے کرتے ہیں سمجھے حقیقت یہ ہے کہ میرے ذکر سے قرآن سے انکار کر رہے ہیں جب تیرا جی نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں ایسے میں اے ہیلے بہانے بناتے ہیں ہیلے بہانے سمجھے تھا ہاں۔ جیسے ایک بہو کے ساتھ ساس کو غصہ آتا تھا بہت غصہ کرتی تھی روزانہ ساس بہو کے ساتھ تو کسی نے کہا کہ ساس اپنی بہو کے ساتھ غصہ نہ کیا کاری کیا غلطی دیکھی ہے تو نے اس کی وہ کہنے لگی اور تو کوئی غلطی نہیں کہ جب آٹا گوندتی ہے تو ہلتی ہے آٹا گونتے وقت ہلتی ہے سریم ٹھیک ہے یہ بھی کوئی غلطی آٹا گوندتے وقت تو ہلنا کرتے بس یہی ہے جب تیرا جینا چاہے تو باتیں ہزار ہیں فی شک میں ذکری بلکہ وہ بیچ انکار کے ہیں میری وہی سے بل لمبا یزو کو عذاب بلکہ ابھی تک نہیں چکھا انہوں نے عذاب میرا دو جوتے لگ جائیں عذاب آ جائے دماغ درست ہو جائے گا ہم اندہ ہوں یہ جو کہتے ہیں نا ضلع علیہ سے کیا اس کے اوپر وہی نازل ہوئی ہے ہمارے پر کیوں نہ نازل ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بتائیں کہ ہم نے ان کو اپنے خزانے دے دیے ہیں کوئی نبوت کے کہ نبوت کو تقسیم کریں یا اور نہیں تو یہ طاقت دیا ہے کہ چڑھ جائیں آسمان پہ وہی بند کر رہے ہیں یہ تو نہیں ہے ہم ہند ہم کیا ان کے پاس خزانے ہیں تیرے رب کی رحمت کے جو کہ غالب ہے بخشنے والا ہے اور رحمت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ کس کا ہوا نبوت کا یا ان کے لیے سلطنت ہے آسمانوں کی زمین کی جو ان کے درمیان ہے آسمان زمین کے اگر سلطنت ہے تو چڑھ جائیں کیا کریں آسمان کے اوپر چڑھ جائیں اور وہی کو بند کریں پل یار تک وہ فل اسباب پس چاہیے چڑھ جائیں کس کے اندر آسمان کے راستوں کے اندر اسباب مانا راستے پس چڑھ جائیں آسمان کے راستوں کے اندر جن دم ماہ کا تسلی خاتم الانبیاء اللہ نے اپنے محبوب کو تسلی دی کہ میرے محبوب آپ غمگین نہ ہو یہ مکے کے مشرے کے ایک چھوٹا لشکر ہے کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر بھی نہیں اور یہ شکست کھانے والا ہے تو شکست جلدی انہوں نے کھائی یا نہیں کہاں کھائی ہاں پھر میں جن دم کہ جن دم نکرا برائے تکلیل ہے اور بھی قلت کی تاکید کے لیے آیا گیا ہے فرمایا یہ معمول لشکر ہے اس مقام پہ مکے میں معذوم یہ شکست خوردہ ہے من الحضاب دوسرے گروہوں کی طرح دوسرے گروہوں کی طرح یہ شکست خوردہ ہے اب ان گروہوں کا نمونہ بیان کر رہے ہیں وہ کون سے گروہ تھے کہ ان کی طرح یہ شکست خوردہ ہے آگے نمونہ احزاب لکھو قبضہ قبل ہم کو منو جیسے وہ شکست کھا گئے تباہ ہو گئے یہ بھی تباہ ہو گئے نمونہ حذاب جٹھلایا ان سے پہلے قوم نوح نے آد نے فرعون نے جو کہ میخو والا تھا فرعون کو میخو والا کیوں کہا جاتا ہے یا اس بنا پہ کہ اپنے مخالفین پہ میخیں لگاتا کیا ان کو لٹا دیتا ان کے ہاتھوں پہ بھی میخیں لگاتا پاؤں پہ بھی میخ لگاتا یا یوں کہتا کہ میرا ملک جو ہے نا اس کی میخیں مضبوط ہیں اس کی میخیں کیا ہیں مضبوط ہیں میرے ملک جو ہے سلطنت کے کھوٹے گاڑ گئے ہیں سمجھے جی قلعہ ٹھک جی، ساری روس بولیے جی؟ میری سلطنت کی میخیں گڑی ہوئی ہیں مضبوط ہیں اس لیے ضرورت اسی طرح سمود قوم لو اصحاب بولا کا کون تھے جی ارے جنگل والے حضرت شاہب کی قوم تھی نا الاائے کل احزاب پر میں یہی گرو تھے شکست خوردہ ان کلو کا زبر رسول بیان جرم فرمایا یہ ان احزاب نے شکست کھائی تباہ ہوئے ان کا جرم کیا تھا نہ تھے سب کے سب مگر جٹلایا انہوں نے رسولوں کو پس ثابت ہو گیا میرا وما ما یون زجر یہ بھی اسی انتظار میں ہے مکے والے زجر نہیں انتظار کرتے یہ مکے والے مگر آواز ایک کا اس آواز ایک سے مراد ہے نفقہ ثانیہ لکھ لو اسرافیل کا نفقہ ثانیہ نہیں انتظار کرتے یہ مگر آواز ایک کا نفقہ ثانیہ نہ ہوگا واسطے اس کے دم لینا فواق مانا کہ دم لینا بابا ایسے ہے کہ سور پھونکے نا آدمی شیعہ کے پاس بھی ہوتا ہے سینگ وہ پھونکتے ہیں تو دم ایسے ہے پھونکتا پھونکتا آدمی سانس بند ہو جائے تو ایک طرف کر دیتا ہے نا اسرافیل ایسے نہیں کرے گا پھونکتا رہے گا اور جب تک ساری مخلوق اکٹھی نہیں ہوگی نہ ہوگا واسطے اس کے دم لینا و کالو ربنا اجلنا شکوا ہے منکرین قیامت کا شکوہ جب ان کو کہا جاتا نا کہ قیامت آئے گی اور تمہیں عذاب ملے گا تو مذاق کر کے کہتے استحزان اچھا جی وہ عذاب ہمیں کچھ مل جائے اس کا نمونہ اب ہمیں مل جائے دیکھ لیں یہ مذاق تھی سمجھے کیا وہ جو عذاب کہتے ہو نا اس کا نمونہ ہمیں کچھ مل جائے یہ شکوہ ان کا شکوہ منکرین قیامت اور کہتے اے ہمارے رب جلدی دے دے ہم کو حصہ ہمارا پہلے دن حساب کے نمونہ کو دیکھ لیں اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب ان کی استحضا پہ گستاخوں پہ آپ صبر کریں اس بر علامہ تسلی رسول صبر کرو اوپر اس کے بکواس بکتے ہیں وز قر داؤ دلیل نقلی نمبر ایک دلیل لکلی نمبر ایک آپ حضرت داؤد کا تذکرہ کر کے ان کو سمجھائیں اور ذکر کریں بندے ہمارے داؤد کا ذل عید جو صاحب تھا قوت دینیا کا یہ عید جو ہے مستر ہے باب آدا عید و عیدن یہ طاقت کو کہتے ہیں صاحب تھا دینی قوت کا بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا اللہ کی طرف انا سخر نالجوال نعمت نمبر ایک پہلے پڑھ چکے ہو کہ حضرت اللہ کی تسبیح تحلیل پڑھتے ذکر کرتے زبور پڑھتے تو پہاڑ ساتھ پڑھتے تھے یا نہیں تو صدا باز گاشنی تھی خود پڑھتے تھے پرندے بھی پڑھتے تھے ان کی آواز میں حضرت بڑے خوش الحان تھے آج کل جو آدمی خوش الحان ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں اللہ نے داودی رکھتا ہے بے شک تابع کیا ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ جو سب بہنا تسبیح پڑھتے شام کو بھی اور دن چڑھے بھی و تیرا اس کا تو جبال پہ پڑے گا ہم نے مسخر کیا پرندوں کو درا حالے کے جمع کیے گئے تھے ان کے ساتھ آ کے بیٹھتے کل اللہ یہ سارے کے سارے باوجہ اس کی تسبیح کے رجوع کرنے والے تھے کہ لام اجلیہ ہے سارے کے سارے باوجہ اس کی کی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے وہ نعمت نمبر دو اور مضبوط کیا ہم نے اس کی سلطنت کو وہ ہے الحکمہ کیا نعمت نمبر تین دی ہم نے اس کو نبوت و فصل کتاب اور مقدمات کا فیصلہ کرنا فصل کا منع فیصلہ کرنا اور خطاب کا منع مقدمات مقدمات میں بات چیت ہوتی ہے نا فیصلہ کرنا مقدمات کا بادشاہ تھے نا یہ جی؟ اور آپ کی مختصر معنی میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اما اماباد کا کلمہ ہے نا اما اماباد اس کو بھی کیا کہتے ہیں فصل کتاب کہتے ہیں یہ بھی پہلے پہلے کس نے پڑھا تھا دعود علیہ السلام نے بحال عطا کا نبا الخص میرے محترم حضرت دعود علیہ السلاۃ والسلام نے تین دن تقسیم کیے ہوئے تھے تین دن کیا تقسیم کیے ہوئے تھے ایک دن سارا اللہ کی عبادت کرتے تھے دوسرے دن کے اندر یہ مقدمات سنتے تھے فیصلے کرتے تھے تیسرا دن جو تھا وہ اہل و عیال کے لیے دیا ہوا تھا یہ تین دن تقسیم کیے ہوئے تھے اور اس کے علاوہ بھی حضرت دعود علیہ السلام کا جو عبادت خانہ تھا نا چوبیس گھنٹے اس کے اندر عبادت ذکر و اذکار ہوتا تھا وہ بھی اپنے گھر والوں میں کیا کر دیا تھا تقسیم کہ ایک گھنٹہ یہ عبادت کریں دوسرا گھنٹہ وہ تیسرا گھنٹہ وہ چوبیس گھنٹے ذکر و اذکار ہوتا تھا تو ایک دن دعود علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا دیکھو دعود علیہ السلام کا گھرانہ تیری عبادت کے اندر مشہور رہتا ہے ایک لمحہ بھی فارغ نہیں رہتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میں نے توفیق دی ہے اگر میں تھوڑی سی توفیق اٹھا لو نا تو تمہارا یہ نظام مختل ہو جائے آخر اللہ تعالیٰ نے کوئی توفیق اٹھائی دو آدمیوں کو بھیج دیا یا حقیقتاً وہ انسان تھے یا فرشتے تھے داود علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اپنے عبادت خانے میں وہ دیوار پھاند کے آ گئے دیوار بھی اونچی ہوگی جیسے بادشاہوں کے محلات کی ہوتی ہے آ گئے جی حضرت دعود پہلے ڈر گئے انہیں کا ڈر نہیں ہمارا آپس میں مقدمہ ہے ایک کہنے لگا یہ آدمی جو ہے نا اس کی ننانوے دمبیاں ہیں کتنی وہ دمبے نر ہوتے ہیں دمبیاں میری ایک دمبی ہے وہ بھی مجھ سے دبانا چاہتا ہے لینا چاہتا ہے اور ہے چالاک باتوں باتوں میں مجھے دبا دیتے خیال نہیں کرتا تو حضرت دعود علیہ السلام نے اس سے پوچھا بھی نہیں مدعا علیہ سے پوچھنا تھا نا لیکن ایسے فرمایا دیا اس نے ظلم کیا تیرے اوپر پھر دعود علیہ السلام السلام سوچ میں پڑ گئے کہ مجھ سے تو غلطی ہو گئی ہے یا تو غلطی اس بنا پہ ہوئی وہ جیسے فرمایا تھا نا کہ ایک لمحہ ہم عبادت سے خالی نہیں ہوتے تو یہ لوگ آ گئے ان کے ساتھ آپ مصروع ہو گئے تو عبادت میں خلا ہو گیا یا نہیں جی آ یہی فرمایا کہ مجھ سے قصور ہو گیا ہے اور پھر توبہ کی یا نمبر دو یہ تھا کہ مدعی کا بیان تو لیا مدعہ کا بیان نہیں لیا تھا اس لیے حضرت دعود علیہ السلام پہ تنبیہ آئی اور ان نے توبہ کی ہمارے حضرات یہ دو واقعے بیان کرتے ہیں تیسرا ایک واقعہ لوگ بیان کرتے ہیں اسرائیلی ہے غلط واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت کا ایک فوجی تھا کرنل تھا جو کچھ تھا بڑا فوجی تھا اس کو آپ نے فوج پہ بھیجا تھا کسی مہم پہ اور اس کا گھر حضرت کے قریب تھا حضرت اپنے محل پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کی نگاہ پڑ گئی اوریا کی بیوی پہ اور اس پہ عاشق ہو گئے دعود علیہ السلام تو انہوں نے کوشش کی کہ اوریا کو کسی سخت مہم کے اوپر میں بھیج دوں تاکہ وہ مر جائے اور میں اس کے ساتھ کیا کر لوں نکاح کر لوں تو یہ نبی کی شان ہے نبی کی شان کے خلاف ہے یہ اسرائیلیات ہیں یہودوں نے شامل کر دیا ہے <laughs> سمجھے حضرت دعود علیہ السلام کے خلاف پھر اللہ تعالیٰ نے وہ دو کس کو بھیجا فرشتوں کو بھیجا دعود علیہ السلام کی تمبی کے لیے کہ ننانوے دمبیاں تو تیرے پاس پہلے ہیں حضرت دعود علیہ السلام کی ننانوے بیویاں تھیں اور اوریا کی بیوی کو تو دبانا چاہتا ہے یعنی اس کو تو لینا چاہتا ہے تو لہٰذا یہ جھوٹھی حکایت ہے ہمارے علماء کہتے ہیں اس قدر ہم اس کو صحیح مان سکتے ہیں آئے جھوٹھی لیکن اتنی قدر ہم مان سکتے ہیں کہ اوریا نے ایک عورت کو خطبہ کیا اوریا نے ایک عورت کا کیا یہ پیغام نکاح بھیجا تو دعود علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ اس نے پیغام نکاح بھیجا ہے دعود علیہ السلام ہی نکاح کا پیغام بھیج دیا پتہ نہیں تھا ان کو تو اللہ تعالی نے دو فرشتوں کو بھیج کے متنبع کرنا چاہا کہ ننانوے دمبیے تو تیرے گھر اور تو ایک اور لینا چاہتا ہے یا اور یا تو دے دے اتنی قدر ہو تو ہم مان لیں گے صرف کتنے کی بات ہو اب دیکھو یہ مسئلہ حال عطا کا نب الخص یہ استفام تشویق کی ہے شوق دلانے کے لیے کیا آئی ہے تیرے پاس خبر اہل مقدمہ کی خاص کا من کہا لکھنا ہے اہل مقدمہ اس تصور المیرار جب دیوار پھاند کے عبادت خانے میں آ گئے یہ سور کہتے ہیں بڑی دیوار کو قلعے کی دیوار جب دیوار پہ چڑھ کے عبادت خانے میں آ گئے جب داخل ہوئے اوپر داؤد کے گھبرا گیا ان سے کہنے لگے لا تخاف نہ ڈر خسمان اس سے پہلے نہل و مقدر ہے ہم دو فریق کے مقدمہ ہیں زیادتی کی ہے بعض ہمارے نے اوپر بعض کے پس فیصلہ کر ہمارے درمیان حق کا اور نہ بے انصافی کر اور رہنمائی کر ہماری طرف سیدھی راہ کے ان نہ یہ صورت مقدمہ ہے جی ان نہ مقدمے کی صورت بے شک یہ میرا بھائی ہے اس کی ننانوے دمبیاں ہیں اور میری دمبی ایک ہے بس کہنے لگا اکفل نہا یہ بھی حوالے کر دے میرے <laughs> حوالے کر دے میرے اس کو واضح فی خطاب اور دباتا ہے مجھ کو بات چیت میں کالا فیصلہ ہے مقدمہ حضرت نے مدالے سے نہیں سنا اور فرمایا یقینی بات ہے ظلم کے ایسے تیرے اوپر بس بس سوال کرنے دمبی تیری کے الا لیا جے تاکہ ملائے اس دمبی کو اپنی دمبیوں کے ساتھ یہ منع کر رہا اور بے شک بہت سے شرکا البتہ ظلم کرتا ہے بعض ان کا اوپر بعض کے مگر جو ایمان لائے عمل کے اچھے یہ بہت تھوڑے ہیں کلی رمباہ اور گمان کیا دعود علیہ السلام نے کہ سوائے اس نے آزمایا ہم نے اس کو بس معافی مانگی رب اپنے سے اور گر پڑے راک کے انمن سجدہ کرنے والے اور انعبت کی پس بخشا ہم نے واسطے اس سے یہی اتحادی غلطی بین نہ لہو اور بے شک اس کے لیے نزدیک ہمارے البتہ مقام ہے قرب کا اور اچھا ٹھکانہ ہے اے داؤد بے شک کیا ہم نے تجھ کو یہ فضائل ہیں جی فضائل و فرائض داود اے داؤد بے شک کیا ہم نے تجھ خلیفہ زمین کا بس فیصلے کر لوگوں کے درمیان حق کے نہ اتباع کر خواہشات کے بس بھٹکا دیں گے تجھ کو اللہ کے راستے سے یہی خواہشات بھٹکا دے گی سمجھے بے شک جو لوگ بھٹکتے ہیں اللہ کے راہ سے ان کے لیے عذاب سخت ہے بس سبب اس کے کہ انہیں بھلایا دن حساب کو تو یہی ہے بھی ذنا داؤد النا فتنا ہو تو ہم تین توجیہیں کرتے ہیں اس توجہ کو ختم کر دو ایک تو یہ کہ حضرت کی عبادت میں کیا آ گیا جی خلل آ گیا اس لیے گمان کیا کہ اللہ کی آزمائش ہے پہلے تو ایک منٹ بھی خلل نہیں آتا تھا دوسرا یہ کہ مدعا کا بیان نہیں سنا یا اتحادی غلطی یہ ہے یا تیسری وہی ہے محاذ یہ کہ خطبہ اوریا یعنی نے کیا تھا حضرت کو پتہ نہیں تھا خطبہ کر دیا تو سنا ننانوے دوں دوم بھی تو پہلے آئے اور لینا چاہتے ہو شہید اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اصلاحی مواعث و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہ کل منیر لقد نبر القمر www.shahideislam.com